السلام علیکم dear students today we are going to discuss lecture number twenty eight of the database management system course the course code is C S four zero three this lecture is the continuation of the previous lecture we are discussing the data manipulation languages rather the data manipulation part of the S Q L this part of the language concerns with the manipulation of the data The statements in this part of the language, they are used to enter the data into the database and to perform different type of operations and to retrieve the data from the database. This part is I think more interesting than the DDL, because here you see the practical movement of the data. You see things moving into the table and uh, uh, getting the data from the database. So I think this uh, you will feel it also more interesting. So in the previous lecture we studied the format of the insert statement, and as I told you in the previous lecture that the insert statement is used to enter the data into tables. So we haven't uh, seen any practical example, so we will start today's lecture by discussing an example of the insert statement. This is uh, the table uh, that we are going to use to discuss different examples of the insert statement on this slide. So for your convenience, I have given the attributes in the table as well تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم ڈیٹا کیا انٹر کرنے جا رہے ہیں اور انسرٹ اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اب یہ پہلی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو اس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ دیکھیں تو انسرٹ انٹو یہ وہی پارٹ ہے کہ جو کہ ریکوائرڈ ہے یعنی وہ چونکہ ہم نے جو فارمیٹ لکھا تھا اس میں کیپٹل میں لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں لازمی طور پہ دینا ہے although into is optional if you like you can skip into the statement will still work anyway this is the table name course جو کہ ہم نے جس کا اسٹرکچر یہ اوپر لکھا ہوا ہے اور دیکھیں اس کیس میں we have skipped the attribute names کیوں اس لیے کہ we intend intend to give the values of all the attribute that is why ہم نے لکھا ویلوز یہاں پہ لکھ دیا اور ہم نے یہاں پہ اسکپ کر دیا ایٹریبیوٹس کے نام کو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک دو تین چار ویلوز کیوں because there are four attribute in the table آپ دیکھیں course code course name course credits اور پروگرام نیم تو یہ چار ایٹریبیوٹس تھے جو کہ بیسیکلی آپ کے ٹیبل میں شامل تھے اور آپ نے جو یہ ریکارڈ انٹر کرنا ہے اس میں because you wanted to give all the values of all the attributes that is why you first of all you asked the name of the attribute but the second thing جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی کہ اس سچویشن میں آپ نے جو ویلوز یہاں پلیس کرنی ہے ایک بات تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے تمام ایٹریبیوٹس کی ویلو دینی ہے یعنی اگر آپ کے پاس اوریجنل ٹیبل میں جو آپ کا ٹیبل ہے اس میں اگر چار ایٹریبیوٹس تھے تو یہاں آپ نے چار ہی ویلوز جو ہیں وہ انٹر کی ہوئی ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیبل ڈیفائن کیا تھا آل دو دس از آف دا ٹیبل جب ہم نے ٹیبل ڈیفائن کیا تھا اس وقت ہم نے کورس کوڈ فرض کریں پہلے ڈیفائن کیا تھا پھر کورس نیم پھر کریڈٹس اور پھر پروگرام نیم تو اب ویلوز انٹر کرتے ہوئے بھی ہمیں اس ترتیب کا اس آرڈر کا خیال رکھنا ہوگا یعنی پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آنا چاہیے کورس کوڈ جیسے کہ یہاں پر کورس کوڈ ہے اس کے بعد کورس نیم ہم نے کہا کہ آپریٹنگ سسٹم ہے تو یہ دیکھیے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹیکسٹ کی ویلو ہے چاہے وہ کریکٹر ہے یا وارچر ہے یا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے کورس پہ لکھنا ہے دیکھیے آپ نے ویلو کے اسٹارٹ پہ کوڈ دیا جیسے دیکھیں یہ ویلو کے اسٹارٹ پہ کوڈ اور یہ ویلو کے اینڈ پہ پہ کوڈ اسی طرح یہاں ویلو کے اسٹارٹ پہ کوڈ ویلو کے اینڈ پہ کوڈ اب جو ہمارے پاس تھا course credits it was declared as a number attribute چنانچہ اس میں جو ویلو جانی ہے وہ ایک نمبر ہوگا and whenever we have to enter a number value اب نمبر میں کسی بھی ٹائپ کا نمبر ہو چاہے وہ انٹیجر ہو اسمال انٹ ہو ٹائنی انٹ ہو یا چاہے وہ ریئل uh, ہو فلوٹ ہو that we will enter without the quotes تو جو اس میں ویلو ہے وہ اس طرح انٹر کریں گے اور ایک بات آپ اور دھیان رکھیے گا کہ if it is a real value یا فلوٹ ویلو ہے اس کے اندر آپ ڈیسیمل پوائنٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو as a integer type declare کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر آپ اس کو ڈیسیمل پوائنٹ نہیں دیں گے بلکہ جسٹ ایک ہول نمبر دیں گے چنانچہ ہم نے جس وقت ویلو انٹر کی ہے کورس کریڈٹس کی تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ ہم نے یہاں پہ ایک نمبر دے دیا ہوا فور اور وداؤٹ کورس کیونکہ یہ ایک نمبر ویلو ہے اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس آخری جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے پروگرام نیم اور program name again is a character type data تو یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کورس میں لکھ دیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے جنرل رول آپ کو بتایا تھا کہ جس کو بھی آپ نے دینا ہے ایز کریکٹر یا ٹیکسٹ ٹائپ ڈیٹا ہوگا اس کو کورس میں دیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اب ایک رو انسرٹ کر دی ہے اس میں آپ نے جو چیزوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا خیال رکھا اور خاص طور پہ ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو پرائمری کی ویلو ہے وہ چونکہ یونیک ہونی چاہیے تو اس میں جو آپ کے پاس کورس کوڈ ہے اس کی ویلو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ اس کیس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دو ایٹریبیوٹس کی ویلو انٹر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک ریکارڈ کے چاروں ایٹریبیوٹس کی ویلو دیں ہم نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس صرف دو ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے تو ہم یہی دو انٹر کرنا چاہتے ہیں تو insert into statement provide you this facility this option تو اس کے ساتھ کرنا یہ ہوگا جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نے وہی کیا انسرٹ انٹو اور یہاں پہ ٹیبل کا نام کورس ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایٹریبیوٹس کے نام دے دیے کورس کوڈ اور کورس نیم کیونکہ آپ اس وقت ان دو ایٹریبیوٹس کی ویلو انٹر کرنا چاہتے تھے اور مائنڈ جن دو کو آپ اسکپ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اس کیس میں آپ کریڈٹس کو اور پروگرام نیم کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں while defining the table you should not have defined them as not null کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جن ایٹریبیوٹس کو آپ نے ناٹ نل ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے while entering the data you must provide the values for those attributes تو ہم اس وقت یہ چونکہ ہم ہم نے نے جب ٹیبل ڈیفائن کیا ہوا تھا تو ان کو ایز ناٹ نل ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا اور بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کا جو نان کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ نل ویلو لے سکتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ اسپیسیفکلی ان دو ایٹریبیوٹس کے نام دے دیے یعنی کورس کوڈ کے اور کورس نیم کے پھر ہم نے کہا ویلوز وہی جیسے ہم نے یہاں ویلوز کہا تھا اور کورس کوڈ کی value C S three one six اور ڈیٹا بیس سسٹم یہ ہم نے یہاں پر انٹر کر دی تو اس طرح سے آپ نے یہ اگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے صرف کچھ مخصوص جو ایٹریبیوٹ تھے صرف ان کی ویلوز انٹر کی ہیں بجائے اس کے کہ پوری رو کی ویلو انٹر کریں اور ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جب تمام ویلوز کو انٹر کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں you do not need to give the attribute list جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کی ویلو انٹر کرنا اس کیس میں you have to give the attribute name but again you have to take care of the order as well جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹ لسٹ uh, میں جو آپ کے کے پاس ایٹریبیوٹ ہیں ان کا جو آرڈر ہے ویلوز اینٹر کرتے ہوئے بھی آپ نے وہی آرڈر رکھنا ہے آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اب اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم نے یہ کیا ہوا کہ we are entering the values for all the attributes کیونکہ ہم تمام ایٹریبیوٹس کے لیے ویلو اینٹر کر رہے ہیں اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم جو ایٹریبیوٹ لسٹ ہے اس کو اسکپ کر دیں اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ جس وقت تمام ایٹریبیوٹس بھی انٹر کر رہے ہیں اس وقت بھی اگر ایٹریبیوٹ لسٹ دے دیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ڈی بی ایم ایس کو but that would be something that is not required تو آپ اس پہ ایکسٹرا ایفرٹ خام خواہ کریں گے اس لیے آپ اس کیس میں جبکہ آپ تمام کی انٹر کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی ویلوز کو یا اس کا اپنا ایٹریبیوٹ نیم کو اسکپ کر دیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کیس میں آپ کو جو آرڈر ہے جو ویلوز کا آرڈر ہے اس کا کوئی دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ اسی آرڈر میں ہو اس کیس میں دیکھیے کہ جو ہم یہ تیسرا ریکارڈ انٹر کر رہے ہیں اس میں ایٹریبیوٹس تو ہم نے اسکپ کر دیے اس کے بعد first of all we give the course code because management code اس کوڈ ہے ایم جی کے ساتھ تو M G one zero three is the course code پھر اس کے بعد intro to management this is the course name اب یہاں پہ null null have to null values اب دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس وقت آپ کچھ ایٹریبیوٹس کو نہ دینا چاہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس میں ویلو اسکپ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے اس کو نہ لکھ دیا تو یہ دونوں چیزیں ایک لحاظ سے سملر ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ایٹریبیوٹس کے نام دے دیے اور دو کو اسکپ کر دیا یہاں پہ آپ نے ایٹریبیوٹس کے نام نہیں دیے لیکن جن ایٹریبیوٹس کی ویلو چاہیے تھی اگر وہ ریکوائرڈ تھی تو آپ نے وہاں پہ ان کو نل نل کر دیا اس طریقے سے وہ آپ آپ یہ طریقہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹس میں ویلو انٹر کرنے کا تو یہ ڈفرنٹ ایگزامپل تھی جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے انسرٹ اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں to enter the value the database اب دیکھیے ہر جو انسرٹ اسٹیٹمنٹ ہے as a result of the insert statement one row one record اور tuple is entered into the table تو اس طرح سے آپ نے جتنے بھی ریکارڈ انٹر کرنے ہیں تمام باری باری آپ جو ہے نا وہ انسرٹ اسٹیٹمنٹ استعمال کریں گے اور ویلوز وہاں پہ پلیس کریں گے اور اس میں آپ جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹر کریں گے اب اس وقت آپ کو جو چیز اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس وہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ڈیٹا بیس تھا ہمارا ان میں سے کچھ ٹیبل میں نے آپ کو یہاں پہ شو کیے ہوئے ہیں جن کو ہم آگے جو اپنے اگزامپل فردر استعمال کریں گے ان میں ہم ان ٹیبلز کو اور اس ڈیٹا کو ہم استعمال کریں گے اس میں تھوڑا سا آپ کو اگر ایک ڈفرنس نظر آئے گا کہ جو میں نے کورس کوڈ یہاں پہ لکھے ہوئے وہ ان سے ڈفرینٹ ہیں کہ جو ہم نے ابھی استعمال کیے ہیں اس کی ریزن تھی جس کے بیس پہ میں نے یہاں پہ ان کے تھوڑے سے ڈفرینٹ کورس کوڈ کر دیے ادروائز باقی ڈیٹا ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہم انسرٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے انوینٹر کریں گے اور یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام ڈیٹا جو ڈفرنٹ ٹیبلز میں گیا ہوا ہے this all has been entered using the insert statement command تو جب آپ نے ڈیٹا اس میں انسرٹ کرنا تھا تو ظاہر ہے وہ آپ کہیں گے انسرٹ ان ٹو اسٹوڈنٹ اور ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹ ٹیبل کے کم ایٹریبیوٹ شو کیے ہوئے جگہ کی کمی کی وجہ سے ادروائز جب آپ پریکٹیکلی ڈیٹا انٹر کریں گے تو اس میں آپ کو تمام ڈیٹا انٹر کرنا ہوگا پورے ایٹریبیوٹس کی ویلو انٹر کرنی ہوگی اسی طرح سے یہ ہمارے پاس پروگرام ٹیبل ہے یہ اس ایرو شو کرا یہ پروگرام ٹیبل ہے یہ ہمارے پاس ہے کورس کا ٹیبل اور یہ ہمارے پاس انرولمنٹ کا ہے اور اگر آپ انرولمنٹ کو دیکھیں تو وہی یہاں پہ student I D course code اور سیمسٹر نیم یہ تینوں مل کے اس کی پرائمری کی ہیں اور باقی یہ مڈ ٹرم مارکس یہ لکھے ہوئے ہیں سیشنل مارکس یہ لکھے ہوئے ہیں اور جو فائنل ایگزام uh, کے مارکس ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کا ٹوٹل ہے تو اس طرح سے یہ اور اس ٹوٹل کے بیس پہ یہ آپ کا گریڈ بن گیا اور یہ آپ کے پاس گریڈ پوائنٹ ہے یعنی جی پی ہے اس طریقے سے آپ نے ڈفرنٹ اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا یہاں پہ جو ڈفرنٹ اس کے کورسز میں پرفارمنس تھی وہ انٹر کیا ہوا ہے اور اس ڈیٹا کے بیسس پہ ہم نے جو آگے آپریشن کرنے ہیں ان کو ہم پرفارم کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس اب یہاں سے we are going to discuss the select statement جیسے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سلیکٹ اسٹیٹمنٹ ایسکیو کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوتی ہے because see create statement is used to create table اور ڈفرنٹ آبجیکٹس ٹھیک ہے you do it generally once آپ ایک ٹیبل ایک ہی دفعہ کریٹ کرتے ہیں اگر چینج کرنا ہوگا تو یو ڈو تھرو آلٹر لیکن ادروائز کریٹ اسٹیٹمنٹ کا کام ایک دفعہ ختم ہو گیا اس طرح جب آپ انسرٹ کی بات کرتے ہیں fine you perform the insert statement for each record that is there in the table ٹھیک ہے فرض کریں اگر دس ہزار ریکارڈ ہیں ٹیبل کے اندر تو آپ نے دس ہزار دفعہ آپ کی جو انسرٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی fine but the thing is کہ جو ڈیٹا آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں پروسیس کرتے ہیں وہ بہت زیادہ دفعہ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کرتے ہیں ان تمام کاموں کے لیے the statement that is used in select اور اس میں آپ دیکھیں گے آپ کے اس کی بہت سی ویریشنز ہیں اور اسی لیے اس کی سمپلسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے میں اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کس وقت جو ہے نا وہ کنفیوز نہ کرے اب اس میں جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا کہ maximum used command in D M L اس کے علاوہ یہ ہے کہ used not only to select certain rows but also the columns یہاں پہ ایک بات ذہن رکھیے گا کہ جس وقت ہم ڈسکس کر رہے تھے ریلیشن الجبرا کو تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ پروجیکٹ استعمال ہوتا ہے ٹو سلیکٹ سرٹن ایٹریبیوٹس اور سلیکٹ آپریٹر استعمال ہوتا ہے for the selection of rows یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دونوں کام جو ہیں یعنی ایٹریبیوٹس کی سلیکشن اور روز کی سلیکشن دونوں کاموں کے لیے جو آپ کی اسٹیٹمنٹ استعمال ہوگی وہ سلیکٹ اسٹیٹمنٹ ہی ہے سلیکٹ کمانڈ ہی ہے ڈفرنس وہی ہے جو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ when you want certain attributes you give their names اور جب آپ کو سرٹن روز چاہیے you select them by given a condition تو فرق یہی ہے but the command used is same the select statement also used for different forms of product that is different joins جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم نے ریلیشن الجبرا میں کارٹیشن پروڈکٹ اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا اس کے ڈفرنٹ فارمز ہیں ڈفرنٹ ٹائپس کے جوائنس ہیں ان تمام کے لیے بھی جو ہے وہ ہم سلیکٹ سٹیٹمنٹ ہی اس کا استعمال کرتے ہیں سلیکٹنگ روز فرام ون اور more tables this is the format of the select command again میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کو بہت سمپل سے اس کو میں آہستہ آہستہ فردر ایکسپلین کروں گا مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ شروع میں لکھا ہوا ہے سلیکٹ اسٹیٹمنٹ اب سلیکٹ کے ورڈ ہے یہ ایک ریزرو ورڈ ہے and that you have to give as such اسی جگہ پہ اسی اسپیلنگ کے ساتھ کیس ڈزنٹ میٹر اس کے بعد آگے کرلی بیس میں different option and you have to give one of them یہاں پہلے لکھا ہوا ہے اسٹار یا اسٹیرسک اسٹار سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹیبل کے تمام ایٹریبیوٹس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا تمام ایٹریبیوٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کیس میں rather than writing the names of all the attributes you simply place a star جب اسٹار آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی بی ایم ایس ہے اٹ ول انڈرسٹینڈ کہ اس جگہ پہ جو آگے ٹیبل کا نام دیا ہوا ہے اس میں سے تمام ایٹریبیوٹس دکھانے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ورٹیکل بار ہے ورٹیکل بار سے مراد یہ ہے کہ یہ آپشنل ہے ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں کالم نیم کالم نیم سے مراد یہ کہ اگر آپ نے ایک دو تین چار کچھ سرٹن ایٹریبیوٹ سلیکٹ کرنے ہیں اس پرٹیکولر ٹیبل سے یا ٹیبل سے تو آپ یہاں پہ ان کا نام دیں گے اور نام کیسے دیں گے کہ کالم نیم ہے اور آگے آپ دیکھیں کہ اسکوئر بریکٹس میں ایک آپشن چیز کیا لکھی ہوئی comma dot dot dot N اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹیپل کالمس کے نام دینے ہیں تو پہلے کالم کا نام کوما دوسرے کالم کا نام کوما تیسرے کا نام اینڈ لائک دیٹ تو دو آپشنس کیا ہیں یا تو آپ دیں گے اسٹار مینس آل یا دیں گے پرٹیکولر کالمس کا نام پہلا کالم دوسرا ان لائک دیٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فرام ٹیبل نیم اس کا مطلب یہ ہے فرام تو چونکہ اپنے پاس لکھا ہوا ہے کیپٹل لیٹر میں اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ ایز سچ دیں گے اور ٹیبل نیم چونکہ لوور کیس میں یہاں پہ آپ نے اس ٹیبل کا نام دینا ہے کہ جس ٹیبل سے آپ نے ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے تو یہ ایک سمپلیفائڈ مدر مطلب very simplified version of select statement آئیے دیکھیے کچھ یہاں پر جو میں نے کیو لکھا ہوا ہے کیو سے مراد ہے کہ کیوری یعنی آپ کو جس وقت کوئی ڈیٹا ایکسس کرنا ہوگا تو obviously no one no one will give you the SQL query وہ تو اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں گے کہ میری ریکوائرمنٹ یہ مجھے یہ چاہیے you will transform that requirement the command تو اسی لیے جب ابھی ہم آگے جو جتنا بھی ڈسکس کریں گے اس کا فارمیٹ یہی ہوگا کہ کیو سے مراد اے کیوری تو کیوری ہمارے پاس کیا ہے کہ get the data about students یہ بات آپ ایگزامس uh, کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد رکھیں اور ان uh, جنرل آپ uh, جب ریئل لائف میں بھی جب آپ کو اس سے واسطہ پڑے تو اس میں ایک رول یاد رکھیے گا کہ when you are asked to get the data about something جیسے یہاں پہ ہم نے کہا ہوا get the data about students تو اس سے مراد ہماری جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یو وانٹ آل ایٹریبیوٹس اور اگر ادروائز کسی کو کوئی اسپیسیفک ایٹریبیوٹس چاہیے تو normally the names of the attributes are mention specifically in the query لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو کیوری ہوتی ہے اس کے اندر the attributes names are not given specifically اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیں گے مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ give the names of all students اس طرح سے کہہ دیں گے اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے سمپلی یہی کہنا کہ give the names of all students لیکن اب جو ایٹریبیوٹ نیم ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو خود سے میپ کرنا ہے ظاہر ہے کہ یوزر کو تو نہیں پتا کہ جو آپ کا ٹیبل ہے اس کا نام کیا ہے یا جو اس میں ایٹریبیوٹ ہے اس کا نام کیا ہے یا آیا کہ اس میں ایٹریبیوٹ اسٹور ہے بھی سے کہ نہیں this is not the concern of the user user میں simply say I want to see the student name and student address and student father name اب یہ تو اس نے ڈسکرائب کرنا ہے ایک جنرل لینگویج میں یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے as a as a designer as a D B A کہ آپ اس کی اس کوئری کو ٹرانسفارم کریں اس کو ٹیبل نام کے ساتھ یعنی یہ لنک کریں اور جو اس میں ایٹریبیوٹس کے نام آپ نے پریکٹیکل استعمال کیے ہیں ٹیبل کے اندر ان کے ساتھ لنک کریں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے اگینسٹ جو کیوری بنائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سمپلی تھا کہ گیٹ دا ڈیٹا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام ڈیٹا تو اس لیے ہم نے اس کو کہہ دیا سلیکٹ اسٹار اب اس کی بجائے اگر ہم نے اپنے کام کو مشکل کرنا ہوتا خود سے اگر ہماری طبیعت مشکل پسند ہے کوئی بندہ کہہ سکتا نا کہ مجھے آسان چیز اچھی نہیں لگتی میں مشکل کام کرنا چاہتا ہوں اس کا پھر یہ کر سکتا ہے کہ وہ جتنے ایٹریبیوٹ کے نام سب کے ٹائپ کرنا شروع کر دے فرض کرے جیسے ہمارے پاس اگر بارہ تیرہ ایٹریبیوٹ ہیں ٹائپ کرنا شروع کر دے پہلا دوسرا تیرہ سارے ٹائپ کر دے ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اعتراض تو نہیں کرے گا کیونکہ وہ اعتراض کر نہیں سکتا لیکن ادر وائز یہ سب ویسٹ ایفرٹ نا تو اینی وے آپ نے کہا select star it means all attribute from وہی ریزرو جو کہ آپ کو دینا ہے اور آگے ٹیبل کا نام فرام اسٹوڈینٹ تو یہ آپ کی ایک کیو ایل کی سلیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل سے تمام ایٹریبیوٹس اور اس کی تمام روز دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پرٹیکولر ایٹریبیوٹ سلیکٹ کرتے ہیں by giving the names of the attributes جب ہم نے یہاں پہ کوئی ایٹریبیوٹ نیم استعمال ہی نہیں کیا اٹ مینس وی وانٹ تو اسٹار سے تو مطلب یہ ہے کہ اس ٹیبل کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب کے سب آ جائیں گے ایک بات دوسری بات تھی کہ روز کون سی آئیں گی روز بھی ساری آئیں گی کیوں اس لیے کہ we restrict the rows by giving a condition اور کنڈیشن کے لیے جو کلوز استعمال ہوتا ہے وہ ہے ویئر کلوز اور ویئر تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا وہ بھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ روز کے اوپر بھی آپ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے چنانچہ کیا ہوگا کہ اس کمانڈ کے نتیجے میں آپ کو تمام کی تمام روز جو ہے وہ ایکسیس ہو جائیں گے چنانچہ star will on the base of star you are accessing all the attributes columns اور on the basis because there is no select condition there is no condition there is no where clause اس کے بیسس پہ you are accessing all the rows تو جو آؤٹ پٹ ہوگا اسٹیٹمنٹ کا وہ آپ دیکھیے اسکرین پہ this is the output of this statement اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ آپ کو اس طرح سے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تمام ایٹریبیوٹس کے جو نام ہے وہ نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پہ وہ student I D student name father name student address phone program name current semester اور C G P A these are attribute names of the student table اور اس طرح سے باقی جتنے بھی ہیں جیسے اس میں دیکھیے ون ٹو تھری فور اس میں اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل ڈاٹا بیس ہے اس وقت اس کے اندر وی ہیو گوٹ ایٹ روز یا ایٹ ریکارڈ چونکہ آپ نے اسٹار دیا ہوا تھا تو تمام ایٹریبیوٹس آ اور چونکہ آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں دی ہوئی تھی اس چیز اس میں تمام روز آ گئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کہا تھا کہ جب جب ہم نے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل پڑھتے ہوئے we studied the basic properties of the table تو ان میں سے یہ تھی کہ ایک کالم میں سیم ڈومین کی ویلوز آتی تو آپ دیکھ لیں کہ جیسے اگر فادر نیم ہے اس میں اگر ٹیکس تھا تو سب میں فادر نیم موجود ہے اسی طرح اگر آپ فون نمبر دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ فون ہمارے پاس ایک کالم ہے اس کے اندر جتنی بھی ویلوز ہیں یہ تو ابھی ہمارے پاس آٹھ ریکارڈ ہے آٹھ سو آٹھ آٹھ ہزار لاکھ ریکارڈ بھی ہوتے تو اس کا فارمیٹ یہی ہوتا کہ اس ہیڈنگ جیسے اسٹوڈنٹ فون ہے اس کے نیچے آپ کو یہی ملتا اس کا فون نمبر اسی طرح جیسے کرنٹ سیمسٹر ہے یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کرنٹ سیمسٹر شو کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو تمام جو ہے وہ کرنٹ سیمسٹر میں مل رہے ہیں اسی طرح جیسے سی جی پی اے ہے اب کچھ کا ہمارے پاس سی جی پی نہیں مثال کے طور پہ جیسے یہ فرسٹ سیمسٹر میں ہے امجد فادر نیم حسین اب یہ چونکہ فرسٹ سیمسٹر میں we haven't got the C G P yet so it contains null here اس میں دیکھیں جو سادیا ضیا کا ریکارڈ ہے ریکارڈ نمبر سیون جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ ہمارے پاس فادر نیم میں اسٹوڈنٹ ایڈریس میں اور فون میں نل لکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ چونکہ because we have declare these attributes as null these attributes may have null values تو ہو سکتا ہے ابھی ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہو نہ اویلیبل نہ ہو تو اس لیے ہم نے ابھی اس میں انٹر نہیں کیا اور وہ that is hundred percent legal اس نے ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے اور دیکھیں کیونکہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھا وہ تو ہے پرائمری کی دیٹ از ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ تو وہ تو لازمی طور پہ انٹر ہوا ہوا ہے اور جہاں تک اسٹوڈنٹ نیم ہے وہ بھی جب ہم نے ٹیبل ڈیفائن کیا تھا اس میں ہم نے وہاں پہ کہہ دیا تھا اس کو ہم نے ناٹ نل ڈکلیئر کر دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ ایک ریکارڈ انٹر کریں گے تو اسٹوڈنٹ نیم کا آپ کو لازمی طور پہ ویلو انٹر کرنی پڑے گی تو اس کیس میں ہم نے نیم بھی انٹر کر دیا ہوا ہے باقی کو چونکہ ہم نے ناٹ نل نہیں کہا ہوا تھا it means we can move null those attribute تو وہاں پہ اتفاق سے ایسا کہ وہاں پہ نل پڑا ہوا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو جو سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کا یا سمپلیفائڈ فارم کا جو پرپز تھا اور جو اس کا لنک تھا آؤٹ پٹ کے ساتھ وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو اگلی کیوری ہے اس میں again the user has specified his requirement in the simple language user says کہ give me the name of the students with the program name اب دیکھیے یہاں پہ اس نے کوئی ایٹریبیوٹس کے نام آپ کو ٹیکنیکلی eh, مینس جس طرح سے آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ٹیبلس کے اندر وہ نہیں بتایا ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس نے ٹیبل کا نام نہیں بتایا the user simply describe his requirement in simple plain language اور ایک بلکہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو یہ بات بھی ریئلائز کریں گے کہ جس وقت آپ یہ کیوریز کلیکٹ کر رہے ہیں اس وقت تو ابھی ٹیبل آپ نے ڈیفائن نہیں کی ہوئی اس لیے because these queries are collected during the analysis phase اور اس دوران تو ظاہر ہے ابھی آپ نے ٹیبل کریٹ ہی نہیں کیے ہوئے تو اینی anyway, وے یہاں پر جو کیوری ہے ہماری وہ یہ کہتی ہے کہ give the names of the students with the program names یہاں سے آپ دیکھیں گے فوراً کہ ٹھیک ہے جی کیونکہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں ڈیٹا چاہیے it means we are going to access the student table اور کون سے ایٹریبیوٹ تمام نہیں کہا گیا بلکہ پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کہے گئے ہیں کون کون سے نیم اور پروگرام نیم تو اس کے لیے جو کیوری بنے گی ویسے بنے گی کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ہم نے کہا کہ select student name no you are using the attribute name specifically وہ attribute name that you have used in the table آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں ہم نے کہا اسٹوڈنٹ نیم اور اسی طرح جو جیسے ہم نے ڈیفائن کیے S T name comma P R name یعنی پروگرام نیم فرام اسٹوڈینٹ اب یہاں دیکھیے ایک ایگزامپل وہ تھی when we use simply the star means all attributes اور دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ where we have use particular attributes تو اس کا اگر آپ آؤٹ دیکھیں تو یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سمپلی آپ کو پچھلی جو ایگزامپل کی برعکس یہاں پہ you are looking just to attributes اس میں پہلے کالم میں تو آپ کے پاس ہے اسٹوڈنٹ نیم آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو کالم کا لیبل ہے وہ لکھا ہوا ایس ٹی نیم اور دوسرے کالم کا لیبل ہے پروگرام نیم تو یہ کالمس کے لیبلز ہو گئے اور باقی جو نیچے ڈیٹا ہے وہ تمام روز ہیں اور چونکہ آپ نے اس وقت ریسٹرکٹ کیا ہے صرف ایٹریبیوٹس کو لیکن روز پہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تو چنانچہ یہاں پر بھی آپ کو آٹھ کی آٹھ روز جو ہیں آٹھ کے آٹھ ریکارڈ وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے صرف ایٹریبیوٹس کو لمٹ کیا ہے روز کو لمٹ نہیں کیا تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس اسکرین کے اوپر تمام ریکارڈ سے جو جتنے بھی آپ کے پاس ریکارڈ تھے ان تمام ریکارڈ سے صرف یہی دو ایٹریبیوٹس ان کی ویلیوز آپ کے سامنے آؤٹ پٹ کے طور پہ آ گئی آئیے آگے چلتے ہیں you have got another option in the select statement اور دیٹ از ٹو اسائن اور to allocate an alias to an attribute alias means جسے ہم uh, اردو زبان میں عرفیت کہتے ہیں عرف جسے کہتے ہیں تو یہاں میں نے وہ اس کے سامنے یہاں پہ عرف لکھا ہوا ہے تو جب آپ آپ نے دیکھا بھی کہ جب آپ نے ایٹریبیوٹس کے نام ڈیفائن کیے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ایبریویٹڈ قسم کے نام استعمال کیے ہیں جو آپ کے نزدیک تو میننگ فل ہیں مثال کے طور پہ S S T name C R code code یا اس کو آپ تو سمجھتے ہیں یا کوئی اگر پروفیشنل وہ جو ہے کوئی تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایس ٹی کوڈ مینس یا S T I D means student I D یا S T name means student name یا S T F name student father name لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جو لے مین ہیں جو لوگ فیملیئر نہیں ہیں کمپیوٹر پروفیشن سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ان کے نزدیک یہ چیز اتنی میننگ فل نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ جب آپ اپنا آؤٹ پٹ لیں تو جو ڈیٹا ہے اس کو تو ویسے شو کریں لیکن جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹس کے لیبلز ہیں جن کے نام ہیں ان کو just for the sake of output آپ ایک میننگ فل نیم دے دیں اور اس نیم کو ہم پھر وہی کہتے ہیں عرفیت یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیس جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہا کہ ظہیر اور سلام تو ظہیر ہے لیکن اس کو ظہیر سے کوئی نہیں جانتا جھارا زیادہ جو ہے وہ میننگ فل ہے تو جھارے سے اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں تو یہی ایک ہے کہ اس کو ایک نام دینے کے لیے کہ جو وچ از مور انڈرسٹینڈیبل تو یا زیادہ جو ایزیلی سمجھ آ سکے یا زیادہ کامن ہے وہ دینے کے لیے ہمارے پاس ہے کہ آپ ایک اس کے ساتھ ایلیس اٹیچ کر دیں in the output of minded اس پہ آپ کا جو ایٹریبیوٹ نیم ہے ٹیبل کے اندر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ وہی کا وہی رہے گا جو ایلیس ہے یہ صرف آؤٹ پٹ کے اندر استعمال ہوگا ایک بات تو یہ ایلیس استعمال کرنے کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ جو آپ کے ایبریویٹڈ ایٹریبیوٹ نیمز ہیں ان کو آپ ایک میننگ فل یا ایکسپلینٹری نام دے سکتے ایک ریزن تو یہ ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ sometimes you also give some calculation اور some expression in the select statement مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ جی دو ویلوز ہیں دو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈسپلے ہوں فرض کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کسی بندے کی سیلری بیسک سیلری اور اس کا جو جو اس کی انکریمنٹس اور ڈیڈکشنز ہیں تین ہمارے پاس چیزیں ہیں امپلائی کی بیسک سیلری انکریمنٹس اور ڈیڈکشنز یہ تینوں سٹور ہیں ٹیبل کے اندر ہم چاہتے ہیں یہ تینوں سٹور ہوں اور ساتھ میں جو اس کی گراس سیلری یعنی کہ اس کی basic salary plus increments minus deduction یہ بھی ڈسپلے ہو جائیں تو ہم لکھیں گے کہ select basic salary increments deduction یہ تین تو ایٹریبیوٹس ہو گئے اب آگے جو ان کا ایک فائنل سم ہے کس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ we want display basic salary plus increments minus deduction تو اب یہ اس کی گراس سیلری ڈسپلے ہو جائے گی جب آپ اس ایکسپریشن کو بھی شامل کریں گے اپنی سلیکٹ کے اندر تو وہ جو آپ کے تین ٹیبلز کے ایٹریبیوٹ تھے ان کے تو نام وہی آ جائیں گے کہ جو آپ نے لیے تھے ٹیبل سے جو ٹیبل کے نام ہے لیکن اس کالم کو تو ایگزٹ نہیں کرتا نا ٹیبل کے اندر یہ تو کالم وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا کوئی نام بھی نہیں ہوگا تو اس طرح کے ایکسپریشن جہاں پہ آپ کو کیلکولیشن کر رہے ہیں اور کیلکولیشن کے کیس میں ظاہر ہے کہ کوئی نام اس ایٹریبیوٹ کا نہیں ہوگا چاہے آپ تمام ٹیبل کے استعمال کر رہے ہو تو ایسے کالم کو that is being generated that is being computed اس کو ایک نام دینے کے لیے بھی آپ ایلیس استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک مطلب ایک یوٹیلٹی ہے ایک فیچر ہے to to give a user friendliness کہ یوزر آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکے تو اس کی دیکھیے اگزامپل اب یہ اس کا فارمیٹ ہے کہ آپ نے کہا سلیکٹ اسٹار اور ظاہر ہے کہ اسٹار کے کیس میں یو وانٹ گیو ایلیس آپ اس میں نہیں دے سکتے آپ جو ایلیس کی جو آپشن ہے وہ اسی کیس میں ہے کہ جب آپ کالم نیمز دے رہے ہیں انڈیویجل اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایک ٹیبل کے تمام ایٹریبیوٹ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے سب کے ساتھ یا کسی ایک دو کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ایلیس تو اس کیس میں آپ کو تمام نام دینے پڑیں گے because alias option is only with the column names list تو اب جہاں یا تو آپ اسٹار دیں گے اس کیس میں تو تمام ایٹریبیوٹس آ جائیں گے لیکن ایلیس نہیں آئے گا پھر یاد دیں گے کالم نیم اور دیکھیے یہاں پہ ہے square bracket means this is optional پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلیس کو استعمال کرنا ہی آپشنل ہے کہ آپ ایلیس نہ ہی دیں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے لیکن ایون اگر آپ ایلیس استعمال کرنا چاہتے بھی ہیں اس کے اندر بھی ایز جو ہے وہ بھی آپشنل ہے یعنی ایلیس آپشنل اور ایون ایلیس کے اندر ایز آپشنل تو کیا ہوگا آپ دیں گے کالم نیم اسپیس کے ساتھ as you you can if you like اور پھر ایلیس اور چونکہ کالم نیم اور ایلیس دونوں لوور کیس میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں آپ نے خود دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہوا کہ آپ نے کہا column name as alias for example آپ نے کہا ایس ٹی نیم ایز اور آپ لکھ دیں کوٹس کے اندر اسٹوڈنٹ نیم اب حالانکہ جو آپ کے پاس ایٹریبیوٹ کا نام ہے وہ تو ہے ایس ٹی نیم لیکن جو آپ کا آؤٹ پٹ آئے گا اس میں جو اس کو لیبل ہوگا وہ ہوگا student name that is more understandable اور آپ اس کو پھر کورس پہ لکھیں گے اور پھر اس چیز کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور مائنڈ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے اپنے کالم نیم نے چھ ایٹریبیوٹس کے نام دے دیے تو اگر آپ نے کسی ایک کے ساتھ ایلیس اٹیچ کر دیا ہے تو سب کے ساتھ کریں گے نہیں اگر آپ چھ آپ ایٹریبیوٹس کا آؤٹ پٹ لے رہے ہیں دو کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا چار کے ساتھ نہیں کیا تو جن کے ساتھ نہیں کیا ان کے ساتھ وہی نام آ جائے گا جو کہ پریکٹیکلی ان کا ٹیبل کے اندر نام ہے کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اب اس میں دیکھیے کہ we have given a select statement اس میں ہم نے کہا کہ select S T name as student name اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ کیوری ہے تو وہی جو پچھلی کیوری ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلی سلائڈ میں جہاں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کے نام اور پروگرام کا نام چاہیے یہ وہی کیوری ہے فرق صرف اتنا اس میں آ گیا کہ اب یہاں پہ ہم ایٹریبیوٹ نیم ہے ان کے ساتھ ایلیس اٹیچ کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے کہا اسٹوڈنٹ نیم اب یہ آپشن ہم نے استعمال کی ہے ایز یہاں پہ کیپٹل میں لکھا کیونکہ فارمیٹ جو جنرل فارمیٹ ہے یہاں پہ ہم چونکہ پریکٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو کیپٹل میں لوور کیس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لکھ دیا ایز سچ پھر کورس میں اسٹوڈنٹ نیم اب دیکھیے یہ جو ایڈیس ہے یہ ہے اس ایٹریبیوٹ کا اسٹوڈنٹ نیم کا ایس ٹی نیم کا اس کے بعد یہاں پہ کاما دیا it means okay now this is this a next attribute تو کاما دیا یہاں پہ آ گیا P R name P R name is the name of the attribute in the data base اور اس دفعہ یہاں پہ we have hope the as as کر کے ہم نے اسٹیٹ وے کورس میں لکھ دیا پروگرام جو کہ بیسیکلی ایک ایلیس ہے اس ایٹریبیوٹ کے لیے یہ کہہ دیا اور فرام اسٹوڈنٹ وہی جو کہ ہمارا ٹیبل تھا وہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور جب آپ اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں کہ as far as rows and the column اور data is concern are exactly the same the only difference is this time they have different headings they have this heading due to the alias it's a good option جس جگہ آپ کو اس کی ضرورت ہو جہاں پہ آپ کو چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایلیس کا ایک یوز یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جب ہم سلیکٹ میں ایکسپریشن دیتے ہیں تو وہاں پر آپ چونکہ ایکسپریشن ہے آپ کو کیلکولیشن ہو رہی ہے تو there is no single attribute involve so from the SQL point of view this particular column has no heading no label تو اس کیس میں اس uh, کو uh, دینے کے لیے ایک ہیڈنگ آپ ایلیس استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آپ uh, ایکسپریشن ایکسپریشن جہاں پہ کیلکولیشن کمپیوٹیشن کو انوالو ہے کوئی آپریشن انوالو ہے جیسے اگر نومیرک ڈاٹا ہے تو اس میں پلس مائنس وغیرہ انوالو ہوں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹیکس ٹائپ کا ڈیٹا ہے تو اس کے اپنے آپریشن ہوتے ہیں تو جس یعنی جس طرح جب ڈیٹا میں آپریشن انوالو ہوں تو وہ چیز بھی you can get it display with the help of the select statement ہوگا یہ کہ آپ کی جو ہر رو کے لیے وہاں پہ ایکسپریشن ایویلویٹ ہوگا حل ہوگا آپریشن ہوگا اور جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ ڈسپلے ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو کوئی ایلیس کے ذریعے ہیڈنگ دیں گے تو وہ ہیڈنگ انڈر آ جائے گا اور اگر ہیڈنگ نہیں دیں گے تو بغیر ہیڈنگ کے ہی آ جائے گا لیکن وہ جو آپ نے ایکسپریشن دیا ہوا ہے اس کی ویلو وہاں پر پلیس ہو جائے گی آئیے اس ایگزامپل دیکھتے ہیں here is the example of the expression in the query اور یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ again user will not tell you کہ you are going to use an expression in it اور what attribute are being use this query user will simply give its requirement تو اس میں یہاں پر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے display the total sessional marks of each student of attend in each subject اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ ٹوٹل سیشنل مارکس سے ہماری کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سیشنل مارکس جو ہم نے اسٹور کیے ہوئے اپنے ٹیبل کے اندر وہ سیشنل مارکس جو ہیں وہ تو وہ نمبر ہیں جو کہ ٹیچر نے آپ کو دیے against activities that he has you to perform during the semester like quizzes ہیں اسائنمنٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کے مڈ ٹرم کے مارکس بھی تھے ذرا آپ نے مڈ ٹرم ایگزام دیا پیپر چیک ہوئے آپ کے نمبر لگے تو یہ نمبر تو پریکٹیکلی اسٹورڈ ہے in the table as sessional marks and the mid term marks لیکن جب ہم کہتے ہیں ٹوٹل سیشنل مارکس اس سے مراد یہ کہ وہ marks that we got during the semester جو جو دونوں ایکٹیویٹیز تھیں اس سے ہم نے جو نمبر آپٹین کیے تھے آئیے دیکھیے سیکیورٹی ہم کیسے لکھیں گے the کیوری یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے select S T I D اور course code see the requirement of the user it does not specifically mention the course code and student I D لیکن یہاں پہ as a designer as a analyst آپ نے خود ہی اپنی ڈسکرپشن استعمال کی ہے and you have place then there تاکہ ایک لنک ہو جائے کہ اس اسٹوڈنٹ کا اس کورس کوڈ کے اندر یہ پرفارمنس ہے جہاں پہ شاید آپ کو یہ چیز تھوڑی سی محسوس ہو کہ why we are not putting the student name and the course name here اس کی ریزن یہ ہے کہ to access term marks and the sessional marks we have to access enroll table جبکہ جو اسٹوڈنٹ کا نام ہے اور کورس کا نام ہے they are are in other different tables تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں گے then we will be accessing multiple tables یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ابھی ہم فیملیئر نہیں ہوئے جس سے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے یہاں پر جو ہمارا جو کنسرن ہے that is only data from a single table اس لیے ہم نے یہاں پر دے دیا student I D course code اور اس کے بعد there is an example of the expression وہ کیا ہے مڈ ٹرم یعنی M term plus sessional marks S marks اب یہ ایک ایکسپریشن ہے جس میں کچھ کیلکولیشن انوالو ہے کوئی آپریٹر انوالو ہے اور یہ آپ کا ایک نیومیرک آپریٹر ہے ان دونوں کو سم کرے گا اور چونکہ پھر یہ وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ چونکہ ایک ایکسپریشن ہے it is not stored in data base as such اور does not have any name in the table تو اس لیے اب اس کالم کا کوئی نام نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو کیوری ہے یہ آپ کے ہر رو کے اوپر چلے گی یعنی پہلی رو پہ جائے گا وہاں سے رہے گا student I D course code یہ تو ایسے ڈسپلے ہو جائیں گے اور ان کے چونکہ آپ نے ایلیس نہیں دیے ہوئے تو ہیڈنگ بھی ان کی یہی ہوگی اس کے بعد اس رو میں سے یعنی پہلی رو میں سے وہ مڈ ٹرم مارکس لے گا اور سیشنل مارکس لے گا گا گا ان دونوں کو جمع کرے اور ڈسپلے کر دے یہی ایکٹیویٹی جو ہے وہ تمام روز کے ساتھ پرفارم ہوگی اور آپ کو جتنی بھی روز ہیں سب میں آپ کو student I D course code اور اس کے مڈ ٹرم اور سیشنل مارکس کا جو سم ہے وہ مل جائے گا لیکن چونکہ یہ ایک ایکسپریشن ہے اس کا لیبل کوئی نہیں ہوگا اس کو ایک لیبل دینے کے لیے we have used the alias اور ایلیس ہم نے دیکھیں بالکل میننگ فل دی ہے جس سے جو کہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ what is this this is total out of fifty اور آگے ہم نے دیا فروم این رول کیونکہ ہمارا جو سارا جو ڈیٹا تھا یہ این رول میں تھا تو ہم نے این رول ٹیبل کو استعمال کیا اس کا آؤٹ پٹ دیکھیے از دا آؤٹ پٹ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ہمارے پاس جو ہم نے این رول کیے ہوئے ہیں انرولمنٹ پہ ہمارے پاس صرف چار ریکارڈ ہیں اور وہی چار ریکارڈ ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں تو S one zero one five is the student I D اور چونکہ ہم نے اس کو ایلیس نہیں دیا ہوا اس لیے یہاں پہ ہمیں اس کا جو ایٹریبیوٹ نیم ہے وہی نظر آ رہا ہے اس کے بعد course code again no alias use تو آپ کو وہی نظر آ رہا ہے تو یہ تو آپ نے کہا کہ student one zero one five نے انرول کیا ہوا C S five five one six اسی طرح زیرو نے ایک اور کورس انرول کیا ہوا C S six one six اسی طرح S one zero one eight نے اور ون زیرو ٹو زیرو ان لوگوں نے یہ کورس انرول کیے ہوئے اور یہ دیکھیے ایلیس جو ہم نے دیا تھا ٹوٹل آؤٹ آف ففٹی وہی لکھا ہوا ایس سچ اور یہ اس کے جو مڈ ٹرم مارکس ہیں اور جو اس کے سیشنل مارکس ہیں ان کے سم جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہر ایک الگ الگ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے ایک ایس کیو کی کیوری کے اندر ایک ایکسپریشن استعمال کیا ہے اور ایلیس کے ذریعے we have given it a name temporarily اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے یہ اس وقت ایکسپریشن کی اس میں ہے کہ list the name of the students and the programme they are enrolled in the format student studies in programme یعنی یوں ہونا چاہیے کہ سے Ahmed studies in M C S یا مشتبہ studies in B I T یعنی اب آپ کو جو آؤٹ پٹ چاہیے وہ اس طرح کا چاہیے اس پرٹیکولر فارمیٹ میں چاہیے تو اگین اس میں اگر آپ دیکھیں ایک لحاظ سے اس میں ایکسپریشن انوالو ہے لیکن this time this is a bit different type of expression جو ہم نے پچھلی ایگزامپل دیکھی ہے ایکسپریشن کی that was a numeric expression جس میں numeric calculation numeric operator plus involve تھا لیکن اس میں ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی جو ہے نا وہ ایکسپریشن انوالو ہے جو کہ بیسیکلی ایک ٹیکسٹ یا اسٹرنگ ایکسپریشن ہے دیکھیے ہم نے یوں لکھنا ہے کہ اسٹوڈینٹ اسٹڈیز ان پروگرام تو یہاں دیکھیے ہم نے دوبارہ کیا کہ سلیکٹ ایس ٹی نیم کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کا نام تھا ایس ٹی نیم ہو گیا پلس اب یہ جو پلس ہے this plus is between strings between character strings اور جو ان کے درمیان پلس ہوتا ہے اس یہ سمپلنگ کو آپس میں ملا دیتا ہے کنکیٹینیٹ کر دیتا ہے یعنی پہلی اسٹرنگ اور ساتھ اس کے دوسری اسٹرنگ پھر تیسری اسٹرنگ تو اس کی جو ایڈیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے نمبرس کے ایڈیشن کے ساتھ جی- جیسے آپ ایگزامپل میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ اسٹرنگس آپس میں ملانے کے لیے in the SQL server we use plus operator یعنی جب پلس ہم استعمال کریں گے پلس کا سمبل استعمال کس لیے ہوگا یا یہ پلس کا سمبل جو ہے پرسائزلی کیا ایکشن کرے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یا جن چیزوں پہ یہ آپریٹ ہو رہا ہے وہ کس ٹائپ کے ہیں اگر تو وہ ہوئے نومیرک نمبر ہوئے تو ان کو سمپلی ایڈ کر دے گا جیسے کہ ہمارے پاس کی ایڈ کرنے کا کانسیپٹ ہے لیکن اگر اس کے جو جس پہ پلس آپریشن کرنا ہے اگر وہ اسٹرنگز ہیں جیسے کہ یہاں پر ہیں تو اس کیس میں کو سمپلی آپس میں ملا دے گا اپینڈ کر دے گا ایک ساتھ دوسرے کو اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے ایس ٹی نیم پلس اب آگے کوٹس کے اندر ایک اسٹرنگ کانسٹنٹ ہے جو اسٹرنگ کانسٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ہر دفعہ ایسے کا ایسا ہی آ جائے گا یعنی جو اسٹوڈنٹ نیم ہے دس از دا نیم آف دا ایٹریبیوٹ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو اسٹڈیز ان ہے وہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے ایکسٹرنگ کانسٹنٹ ہے یہ ویسے کا ویسے وداؤٹ اینی چینج چاہے ہمارے پاس ہزار ریکارڈ بھی ہوں وہ ہزار دفعہ جو ہے وہ ایسے ہی آئے گا اور پھر آگے پلس یعنی کہ فردر ریکارڈ چیز ایڈ ہوگی وہ کیا ہوگی پی آر نیم یعنی پروگرام نیم اور مائنڈ ایڈ آل دو اس میں دو ایٹریبیوٹ شامل ہو گئے کون کون سے اسٹوڈنٹ نیم پروگرام نیم دو ایٹریبیوٹ شامل ہو گئے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور اسٹرنگ کانسٹنٹ بھی استعمال ہو گیا but all this is a single thing single column بنے گا اس کا کیونکہ جب آپ ملٹیپل کرتے ہیں they are always separate by comma تو جب تک دو کالم نیم کے درمیان کوما نہیں آ جائے گا اس وقت تک they are considered as two here they are in single expression تو جو آپ کا آؤٹ پٹ آئے گا it will contain a single column لیکن اس میں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کی ویلو جو ہے وہ استعمال ہوگی کیسے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جگہ لکھا ہوا آپ کے پاس یہ ہے اسٹوڈنٹ کا نام یعنی ایس ٹی نیم یہ اسٹڈیز ان یہ وہ آپ کی اسٹرنگ ہے that you place in the expression اور یہ اس میں سمپلی ایڈ ہو گئی اور ایم سی ایس یہ ہے پروگرام نیم یعنی یہ جو آپ کے پاس ویلو ہے جو یہاں پہ لکھی آ رہی ساری this is being taken from the database and all this is also being taken from the database and from different rows اور جیسے آپ ابھی دیکھتے رہے کہ in the student table we have got eight rows تو یہاں پہ آپ کو وہی تمام ایٹ روز نظر آ رہی ہیں but only the selected column from from those eight rows لیکن here they are not up as two different columns rather they are being used as the values in an expression اور یہاں پہ وہ سارا ایکسپریشن آ رہا ہے ایک اور چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہم نے چونکہ کوئی ایلیس نہیں دیا تھا اس وقت میں نے اتفاق سے اس کو یہاں سے شو بھی نہیں کیا ہوا لیکن اس this is not being considered as a single column اور چونکہ یہ column is not store there as such یہ کمپیوٹ ہو رہا ہے دس از این ایکسپریشن تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا اس کے کوئی نام بھی نہیں ہوگا ہاں یہ ہمارے پاس آپشن تھی کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کوئی نام بھی دے سکتے تھے جو کہ ہم نے نہیں دیا اب جو نیکسٹ آپشن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سلیکٹ کے اندر وہ ہے سلیکٹ ڈسٹنکٹ ڈسٹنکٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کبھی آؤٹ پٹ لیتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ پرٹیکولر کالم لے رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ جسٹ نیم لے رہے ہیں یا فرض کر جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس programme just programme name display کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیبل سے تو چونکہ ملٹیپل لوگوں نے ایم سی ایس پروگرام لیا ہوا ہے تو ایم سی ایس نیم آپ کو بار بار ملے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس روز ڈپلیکیٹ نہ ہو بلکہ وہ ایک دفعہ آئیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈسٹنکٹ آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیے and here the query get the programme names in which students are enrolled اب دیکھیے اس میں کچھ تو ہمارے پاس ہیں آف جو پروگرام ہمارے پاس ہیں ایک ہے کورسز آفرڈ لیکن یہ ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ انرول ہوئے ہوئے ہوں تو اس لیے ہمیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل سے ہی ملے گا کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس دیا ہوا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس پروگرام میں انرول ہے تو چنانچہ اس کی جو کیوری ہم نے بنائی اگر ہم یہ بنائیں کہ select programme name from student اس کا اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے چونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ٹیبل میں آٹھ ہی روز ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آٹھ جو ہے وہ ٹیبل آگے اور اوپر ہم نے چونکہ اس کو وہ دیا ہوا تھا پروگرامس ہم نے اس کو ایلیس کے طور پہ استعمال کیا ہوا تھا ویسے کمانڈ میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہاں بھر پروگرام ہم نے ایلیس کے طور پہ دے دیا تو آٹھ ہمیں یہاں پہ روز مل رہی ہیں لیکن کچھ اس سے آپ دیکھیں کہ چونکہ ملٹیپل لوگ مثال کے طور پہ ایم سی ایس میں چار لوگ انرول تھے تو چار دفعہ ایم سی ایس آ گیا اور دو لوگ چونکہ بی آئی ٹی میں انرول تھے دو دفعہ بی آئی ٹی آ گیا تو اس سے ہمیں ویل پرپز تو سرو ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کم از کم کہ کتنے مختلف پروگراموں میں لوگ انرولڈ ہیں اسے ہمیں نکالنا پڑے گا کہ کتنے مختلف ہیں تو اس کے لیے اگر ہم یہ کر لیں کہ اس کے کہ ہم یہ کریں کہ select programme name from student ہم یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے کہ select distinct programme name from student اب دیکھیے اس کا آؤٹ پٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے جبکہ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ تھا اب یہاں دیکھیے کہ جو ہمارے پاس لیفٹ پہ ہے we have got four rows in it تو اس میں چونکہ فور روز ہیں تو وہ جو جتنے بھی آپ کے پروگرام میں انرولڈ ہیں لوگ وہ ہر جو آپ کی رو ہے اس دفعہ اس رو میں صرف ایک ایٹریبیوٹ ہے لیکن ہر رو جو ہے وہ صرف ایک دفعہ آ رہی ہے اس کے برعکس جو پرانا آؤٹ پٹ ہے جو کہ یہاں بھی شو کیا ہوا ہے اس پہ دیکھیں وی ہیو گوٹ ایٹ روز کیوں کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ میں ایٹ ریکارڈ uh, uh, تھے اور ہر اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ سے ہمارے پاس جو اس کا پروگرام انرول تھا اس کی ویلو آ تھی تو یہ فرق ہے using the select with the distinct option اور without the distinct option dear students اب یہاں سے ہم آگے uh, ایک اور اسٹیپ پہ جا رہے ہیں ایک اور اس کی فارم ہے ایک اور کلوز ہے uh, اس کا کا سلیکٹ اسٹیٹمنٹ جس کے جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وی پلیس چیکس آن روز کیونکہ یہ میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ جب ہم نے ایٹریبیوٹس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا کچھ مخصوص کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو we do that by simply giving the names of the attributes but that we can not do with the rows کیونکہ روز بہت زیادہ ہیں تو اس کو اور روز کے ساتھ نام ہم نہیں دے سکتے تو اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے وی یوز دی چیکس اور چیکس کے لیے جو ہم کلوز uh, استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویئر کلوز تو we will add now the where clause in the select statement یہ دیکھیے کیسے کریں گے limit rows to select certain rows like programmes of certain length مطلب آپ نے کہا کہ جیسے ہم یہاں بات کریں پروگرام ٹیبل پہ کہ جو پروگرام جن کی خاص لینتھ ہے سیمسٹر وائز یا کریڈٹ وائز کریڈٹ ہو گئے اسٹوڈینٹس وتھ پرٹیکولر نیمس کہ اس نام کو اسٹوڈنٹ دکھا دو یا اس اس وہ اسٹوڈنٹ جو پروگرام میں انرولڈ ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ جن کی یہ ایج ہے یا وہ اسٹوڈنٹ جو خاص جگہ پہ آتے ہیں اس طرح کی آپ ڈفرینٹ کنڈیشنز کے بیسس پہ آپ اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ویئر کلاس لکھا ہوا کہ use names to limit columns but rows can not be them due to the dynamicity طرح کہ اس میں بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں we limit the rows using condition where clause conditions are defined on the values of one or more attributes from one or more table and placed in the where clause یعنی اس میں ہوگا یہ کہ آپ جب روز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو they are restricted on the basis of the values of certain attributes یعنی دیکھے نا so far you did not give where clause اور you not place any condition on rows اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا تھا کہ all the rows in the table they were being displayed یہاں پر یہ کہ جب آپ ویئر لگائیں گے اس کے بعد آپ ایک یا ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس کی ویلو کے اوپر کنڈیشن لگا دیں گے اور وہ کنڈیشن یا وہ ویلو ہر رو میں کمپیئر ہوگی ہر رو میں چیک ہوگی وہ روز جو کہ اس کنڈیشن کو فلفل کرتی ہیں those rows will be selected اور جو اسے فلفل نہیں کرتی وہ ظاہر سلیکٹ نہیں ہوں گی اب اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ ایک سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں آپ کی کتنی روز سلیکٹ ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک روز سلیکٹ ہو ہو سکتا ہے دو ہو اور ہو سکتا ہے کہ کسی کیس میں ساری کے ساری روز جو سلیکٹ ہو جائے ڈزنٹ میٹر بات صرف یہ رول صرف سمپل ہے کہ you give where and you give the condition اب وہی بات ہے بیسک رول وہی ہے کہ this condition will be check against each row in the table اور وہ روز جو کہ اس کنڈیشن پہ پوری اترتی ہیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گی اور جو پوری نہیں اترتی ظاہر ہے کہ وہ ڈسپلے نہیں ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے آج کے لیکچر کا ٹائم پورا ہو چکا ہوا ہے اس میں ہم نے آج جو ہے وہ سلیکٹ اسٹیٹمنٹ کی ڈفرینٹ جو فارمس ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے اور اس میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم تمام روز کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں پرٹیکولر ایٹریبیوٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تمام ایٹریبیوٹس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ also the option of alias کے how do we attach the alias and what is the use of alias اور اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو آؤٹ پٹ ملے گا اس کی فارم کیا ہوگی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ویئر کلاس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اس پہ رہتی ہیں مثال کے طور پہ ہم نے جو ملٹیپل ٹیبل سے ڈیٹا کیسے ایکسیس کرتے ہیں اور اس پہ فنکشن وغیرہ کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں study in the following lectures اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ